الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه ربنا ولك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد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 بعث الله أن يأتي بالحق وأمره من فيصلحوا على ما أسروا في أنفسهم أهل يونان لا تک تخلی نسارا اہدن نسارا کو دوست مت نکلو بعضهم اولیاء بعض وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں ومن يتولهم منكم فإنه منهم اور تم میں سے جو شخص ان سے دوستی رکھے گا وہ بھی ان میں سے ہی ہوگا ان اللہ لا يحبب القوم الظالمين کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نصیب نہیں کرواتے فترى الذين في قلوبهم مرض يصارعون فيهم جو آپ دیکھیں گے جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے یہ فيهم نصیب ان سے محبت میں مرے مرے جاتے ہیں دوڑ لگائے ہوئے ہیں ان کی ان کے ساتھ دوستی جانچنے میں جب انہیں نقشہ ان کو سی جانا چاہیے دیتے ہیں یہ ڈر ہے کہ کہیں کوئی مصیبت نہ آن پڑے پھر مصیبت کے وقت ہم ان سے فائدہ حاصل کریں گے اللہ فرماتے ہیں ہو سکتا ہے اللہ رب العزت اپنی جناب خاص سے اہل ایمان کو فتح نصیب فرما دیں یا کوئی اور دل کو خوش کر دینے والا واقعہ رونما کر دیں پھر یہ نفاق والے لوگ دل میں جو کچھ چھپائے کرتے ہیں اسلام کے خلاف اور یہود و نظارہ سے محبت کے لیے اس پر وہ کپیش سوچ ملنے والے ہوں گے ندامت میں بنا ہوں گے پریشان ہوں گے رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اعوذ بك من هملات الشياطين واعوذ بك رب ان ہر قسم کی سمجھے سنا اللہ کے لیے صلاح و سلام سید نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گرانی پر حمد و ثنا اور صلاح و سلام کے بعد خطبے کے آخر میں جا رہا تھا کہ ہمارا مسلمانوں کا سب سے بڑا سب سے عظیم شہر مسئلہ دین ہے دین مسلمان ہے اس لیے کہ مسلمانوں کی کامیابی اور ناکامی اس دنیا تک محدود نہیں ہے جب بھی ہم لوگ اپنے معاملات اور مسائل کو آخر سے ہٹ کر دنیا تک محدود کر کے دیکھتے ہیں پھر ہم برج جاتے ہیں اور جتنے ہمارے مخالفین دین کے دشمن دین میں شکو کو شبہات پیدا کرنے والے لوگ ہمیں مسائل میں جانا چاہتے ہیں وقوف بنانا چاہتے ہیں تو وہ دنیا کے مسائل کو آخرت کے مسائل سے الگ کر دیتے ہیں جب بھی صاحب ایمان آدمی دنیا کو آخرت سے الگ کر کے دیکھے گا مسائل میں رکھ جائے گا کوئی بات سمجھ نہیں آئے گا ہماری زندگی ساری اکٹھی ہی ہے بلکہ پرانے حکیم کے اعتبار سے تو حقیقی زندگی ہے ہی مرنے کے بعد یہ تو آدمی زندگی ہے مختصر زندگی ہے اور نامکمل اور ناتمام زندگی ہے یہ تو امتحان کیا ہے امتحان مقصود میں ذات نہیں ہوتا اصل ہدف اصل مقصد نہیں ہوتا امتحان امتحان کو کسی بڑی شہر کے حصول کے لیے لیا جاتا ہے پندرہ امتحان میں جو آدمی تین گھنٹے گزارتا ہے اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ان تین گھنٹوں کے نتیجے میں تیس برس یا چالیس برس آرام کر دیں یہ بہت چھوٹی مثال ہے یہ بہت چھوٹی مثال ہے ہماری یہ زندگی جو پچاس سال یا ستر سال کی ہو سکتی ہے یہ اس زندگی کے مقابلے میں جو آخرت میں اس کے نتیجے میں ملنے والی ہے جہاں اچھائی ہے تو وہاں اچھائی جہاں برائی کی ہے تو وہاں برائی اس کا اس کے ساتھ کوئی مقابلہ کیا ہی نہیں جا سکتا اس لیے کہ یہ محدود ہے وہ غیر محدود ہے محدود اور غیر محدود کا کوئی مقابلہ نہیں ہے اس کی ایک لمٹ ہے حد ہے جہاں جا کے ختم ہو جائے گی اور وہ ایسی زندگی ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے اسی لیے جہنگ میں جو میں ساروں گا ہنگا بہتر سب دم تویاتی سب تم تو حیاتی تم لائیو گا جس دن زمین ریزا ریزا کر دی جائے گی اور سے سفید بان کر رب العزت کے حضور کھڑے ہوں گے اللہ حساب لینے کے لیے تصویر لائے گا اس وقت انسان کچھ گا گا کے میں زندگی کے لیے کچھ بھیج دیتا وہاں اخروی زندگی نہیں کہا اس لیے کہ زندگی ہے ہی نہیں یہ تو ایک پل ہے جہاں سے ہم گزر کر زندگی میں داخل ہو رہے ہیں یاد ہے سنی سلطنت کو خیال کاش کے میں زندگی کے لیے بھی کچھ بنا کے بھیج دیتا ہے دلاتے ہیں سن نہ دن مطلب ایسے ہی وقت پیسے دھرو بتانا سدانت لے رہا دن ہر آدمی کو سوچ لینا چاہیے ہر آدمی کو غور کر کے رہنا چاہیے نہ قدمت لے رہا دن کل کے لیے اس نے کیا بھی کیا لک اللہ گز کرتے رہا دوں اللہ خود کو جاننے والا جب بھی ہم دنیا کو آخرت سے الگ کر کے دیکھیں گے انتہائی بدترین قسم کے بحران کا شکار ہو جائیں گے سارے معاملات گزر جائیں گے خراب ہو جائیں گے اس لیے ہمارا مسئلہ آخرت کو سنوارنا ہے ہمارا مسئلہ آخرت میں کامیابی حاصل کرنا ہے آخرت میں کامیابی ہے تو دنیا بھی کامیاب ہے آخرت میں کامیابی نہیں ہے تو دنیا کی کامیابی کوئی حیثیت نہیں رہتی کوئی مقامی رکھتا نہیں ہے اس کا کوئی قیمت نہیں ہے اس لیے جب بھی بات کامیابی کی آئے گی دین اسلام کی بات ضرور ہے دنیا کی سب سے بڑی کامیابی کیا ہے انسان کو اللہ کے سامنے سجا کرنا نہیں ضرور یہ بڑی کامیابی ہے اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں انسان غیر اللہ کے سامنے جھکنے سے بچ جائے اللہ کے سامنے جھکنے شروع کر دے غیر اللہ سے دستبردار ہو جائے غیر اللہ سے بیدار ہو جائے غیر اللہ سے برات کا اظہار کر لیں اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق جوڑ لیں اس سے دوستی قائم کر لیں اور اس کا بن جائے یہ حقیقی کامیابی ہے اس سے بڑی کوئی کامیابی اس سلسلے میں جو کچھ بھی خرچ کر لیں انسان سستا ہی سوتا ہے پتہ مہنگا نہیں اور یہی دنیا کے اندر ہمارے رہنے سہنے کے طریقے ہیں اگر ہم نے دین چھوڑ کر کسی کے ساتھ تعلق جوڑ لیا کوئی کامیابی حاصل کر لی تو سمجھے کہ سارا کچھ قربان کر دیا ہم نے سارا کچھ برباد کر لیا آپ نے کچھ بھی نہیں سنایا دین بچا کر ساری دنیا سے دشمے منہ لے لی کچھ بھی بنے نہ بنا اسے بھی سمجھے کہ سارا کچھ حاصل کر لیا ہے کوئی نہ کہانی نہیں قرآن حکیم ہمارا بہترین رہنما ہے دین اسلام ہمارے لیے بہترین رہنما ہے اس سے پوچھ پوچھ کر چلے تو کوئی ناکامی کا خطرہ نہیں ہے بظاہر ناکامی بھی نظر آئے گی تو بھی بہت بڑی کامیابی ہوگی صلاح ادائیڈیا کے موقع پر صلاح حدیبیہ کے موقع پر مسلمانوں کو غلط فہمی ہو رہی تھی کہ شاید ہم ناکام ہو رہے ہیں لیکن اللہ رب العزت نے وہی کے ذریعے محمد رسول اللہ علیہ وسلم پر جب آئے تھے سارے انا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا لوگوں ساتھیوں مجھے آیتیں مجھے آیتیں دی گئی ہے ایسی آیتیں کی گئی ہیں مجھ پر کہ ساری کائنات سے بڑھ کے مجھے محدود ہے ساری کائنات سے پڑھ کر مجھے محروم ہے یہ آئے تھے اس لیے کہ ریاستوں میں بشارت دی گئی تھی کہ لوگ رہے دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان ناکام ہو رہے ہیں جو کرسنا کر رہے ہیں تو خار کی شرطیں مانگ رہے ہیں لیکن خار کے کائنات بتا رہا ہے اللہ اللہ فتح فتح کا اے محمد الرسول وسلم تجھے اللہ رب کی اطاعت میں اور صحابہ اکرام کو تیری اور اللہ کی اطاعت کے نتیجے میں جو فتح ملنے والی ہے وہ رج دنیا تک یاد رکھی جائے گی اور مسلمانوں نے دیکھا دنیا نے دیکھا کس طریقے سے وہی بدھی بھر مسلمان جو انہوں نے اپنے خیال سے اپنے خیال سے گھروں سے نکال دیے تھے ان کی جائیدادیں چھین لی تھیں ان کو گھر سے بے گھر کر دیا تھا ان کے محبوب ترین شہر مکے محبوب ترین مقام مس حرام کے پاس سے نکال دیا تھا وہ کس طرح عزت و احترام کے ساتھ کتنی کامیابی کے ساتھ چند سالوں کے بعد پھر مکے میں داخل ہو رہے ہیں یہ کس بات کا نتیجہ تھا اللہ رب العزت کی برداری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساتھ گزاری کرنے دیجیے کامیابی کے کامیابی کے لیے اتنا کوئی راستہ نہیں کامیابی کے لیے جتنے بھی سہارے لیے جائیں گے اس کے علاوہ سب تنگے ثابت ہوں گے سب فیصل میں زبوط ہوں گے سب مکڑی کے جالے ہوں گے کوئی حقیقت نہیں اللہ رب العزت کے علاوہ اللہ رب العزت کے علاوہ عزت کے سہارے کون تلاش کرتا ہے اللہ رب العزت کے سوا سنا گاہیں کون لوگ تلاش کرتے ہیں اللہ رب العزت کو چھوڑ کر مصیبتوں سے بچنے کے لیے دوسرے راستے کون تلاش کرتے ہیں یہ آپ کا اور میرا قرآن فرق بتا رہا ہے ہمیں کن لوگوں کی عادت ہے فطر اللہ دین قروب مرد یہ سارے عروب نسی ہیں یا انہوں نے نقشہ ان کو سیدھا نہ دائے گا خاص اللہ ما کروں ہیر سے ہوں جب حکم آیا کہ بنو خراجہ کو قتل کر دو اس سے پہلے کی بات ہے یہود کے ساتھ جب دشمنی کھل کر سامنے آ رہی تھی مسلمانوں کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ان کی فاصلے جب کھل کر سامنے آ رہی تھیں مسلمانوں کے خلاف ان کی جب فاصلے کھل کر سامنے آ رہی تھی نظر آ رہا تھا کہ سب سے بڑا مارک جو برپا ہونے والا ہے وہ مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان ہے جلد ہی پتا چل جائے گا کون کس کا دشمن ہے منافقین کو جان کے لانے پڑے ہوئے تھے منافقین کا خیال تھا کہ یہ اتنی بڑی قوت ہے ان کے تعلقات ہیں دور حاضر کے سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں مدینے کی اچھی سے اچھی زمینیں ان کے پاس ہیں بین الاقوامی تعلقات ان کے بہت زیادہ ہیں ساتھیوں کی وجہ سے سب کے ساتھ ان میں تعلقات رکھے ہوئے ان کے ساتھ دشمنی تو مہنگی پڑے گی ہمیں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے جو سارے لوگ اچھی ہیں کوشش کرتے تھے کہ کسی طریقے سے ان کے ساتھ تعلقات قائم ہے شریر کیا دیتے تھے سب سال سیوا نہ جائے گا ہو سکتا ہے کل کلا کو مصیبت آ جائے کل کلا لوگ ہمارے مخالف ہو جائیں دنگ ہم پر حملے ہو جائیں یہ ہمارے پڑوس میں رہتے ہیں مضبوط اور طاقتور بڑی لکھی قوم ہے یہ ہمیں کام آئے گی ہمیں کام دے گی لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے تھے ہاں صلاح ہو گیا ان بے کسوں کو پتا نہیں ہے کہ اللہ عرب الد کی طرف سے خطا بھی آ سکتی ہے اور امرن ہندی ہی کوئی اور بہترین شادی مسلمانوں کا دل خوش کرنے کے لیے اللہ ظاہر کر سکتے ہیں اللہ رب الد اللہ کر حکم آ گیا اور امرن دکھا دیا کہ بنو راجا کو بنو بندہ کو قتل کر دیا جائے اور ان کی اولادوں کو قیدی بنا لیا جائے یہ مسلمانوں کا دل ٹھنڈا کرنے کے لیے اللہ رب اللہ سے حکم ہے جو کل تک چھپائے کرتے تھے کہ ان کے ساتھ دوستی ہونی چاہیے کڑے وقت میں کام آئیں گے وہ پٹاتے پھریں گے کہ اللہ کو سے کر دو تھے حکومت حکومت کا سو یہودی ہوتی نہیں ہے اللہ رب العزت کی بات کے پاس نہیں ہے اللہ رب العزت کے پاس ہے کافر کے اس میں کبھی فائدے نہیں کھلا کھلے معاملات ہوتے ہیں کھلے پھر معاملہ تو نہات کے کائنات کے معاملات صاف ہیں کھلے ہیں اس لیے اس پہ یقین ہونا چاہیے اس کی کیا ہدایت ہے لا تک اولیا لا تک تقریبی ہوں گا بننے سارا اولیا یہودوں کو یہودیوں کو نثارہ کو اپنے دوست مت کریں کیوں بعض اولیا ان کی آپس میں تعلقات ان کی دوستیاں آپس میں ہیں وہ نہیں ڈھونڈ سکتی یہ تمہارے دوست بن ہی نہیں سکتے تم اب کرتے رہو ہو یہ طلتا ہوں یہ بات بہت بہت سرو ہے جن لوگوں کے دلوں کے اندر یہ ہنو کے لیے گرم گوشے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ تعلقات قائم ہو سکتے ہیں ان سے دوستیاں رہ سکتی ہیں وہ کسی کام آ سکتے ہیں ان کے ساتھ تعلقات بن سکتے ہیں ان کے لیے اللہ کا سامان ہے ممنیہ طلتا ہوں من تم میں سے جو شخص جو لوگ ان کی دوستی کا دم بھریں گے وہ نہ ہو کے نزدیک ان میں سے ہیں وہ بھی مسلمانوں کے نئی حجن سارا ہے مسلمان نہیں ان اللہ علیہ حضرت والے یہ لوگ ہیں ان پر شاید کہاں آنے والی اور وہ لوگ جو قرآن کریم کو جو قرآن کریم کو حقیقت مقابلہ مرتبہ نہیں دیتے وہ ایک بہت نصیب ہے ان کو اس سرے کی اور فتح کی بات معلوم نہیں ہو سکتی کہ یہ کمزور ہے فارسی ہے شیطان ہے ان کے ساتھ تعلقات نہیں رہتے يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء سورة ممتحنة بسماء لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء كتنين سرعي بات ہے کہ جو لوگ میرے دشمن اور تمہارا بھی دشمن ہوں گے دوست تمہارا بھی دشمن ہے میرے بھی دشمن ہیں جو ہمارے پرور نگار کے دشمن ہیں وہ ہمارے دوست کیسے ہو سکتے ہیں جن کے دل غیر گل سے بھرے ہوئے ہیں انہیں کچھ بھی سدور اکبر زبان سے بھی برے سے برا کہتے ہیں ہمیں سنا سخی سور ہم اکبر جو گالیاں ہمیں وہ دیتے ہیں جو قتل کی دھنگیاں ہمیں وہ دیتے ہیں جو ہمیں وہ نیس کرنے کے ارادے ظاہر کرتے ہیں جو ان کی تمنا اور خاص ہیں کہ مسلمان سے مٹ جائیں یہ تو ظاہر ہے زمان سخی سدور اکبر جو و وغیرہ نے اپنے دلوں میں چھپایا ہوا ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے ان سے دوستی کیسے ہو سکتی ہے تلقون إليكم تلقون إليهم بالمودة وقد سفروا بما مدد لا میں کہ کو دوستی کا پیغام بھیجتے ہو محبت کے پیغام بھیجتے ہو تمہارے پاس تو اللہ سے حق آیا ہے سچا دین آیا ہے پرانے حکیم آیا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی عظیم شان سکتی تشریف لائی ہے ان کو وہ جھوٹے کہتے ہیں کیسے تمہاری دوستی ہو سکتی ہے ان کے ساتھ جو لوگ اس پرانے کریم کو جس کو تم سینے سے لگاتے ہو تو سینے ٹھنڈا ہوتا ہے آنکھوں سے لگاتے ہو تو آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں اور گھر میں رکھتے ہو تو سکون و اطمینان میں محسوس کرتے ہو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں تمہاری جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہے تمہارے ماں باپ سے بھی زیادہ عزیز ہے تمہاری اولادوں سے بھی زیادہ عزیز ہے جو قرآن کو بھی جھوٹا کہتے ہیں محمد اللہ علیہ وسلم کو بھی جھوٹا کہتے ہیں تو سے دوستی کرتے ہیں کیسے رہ سکتی ہے جو رسول لگائی یا تم ارسوم کہ ان سے دوستی ان سے دوستی جن کی انتہائی سمجھنا ہے کہ محمد الرسول اللہ وسلم کو نکال دیا جائے ختم کر دیا جائے امام الانبیاء کو ختم کر دیا جائے قتل کی ساتھ چلی دی جو ہو سکا وہ سارا کچھ کیا اس لیے یہودوں یہود سارا کے ساتھ دوستی ہو سکتی ہے نہ اس کے ساتھ دوستی ہو سکتی ہے کرو گے تو کیا ہوگا دوستی چلتی رہے گی مجھے لگ پھر کیا ہوگا یہ سب یقین ملک جس دن ان کا پلہ بھاری ہو گیا جس سے ان کو موقع مل گیا تمہیں ہلاک کرنے کا یقینا تم آزاد دیکھو گے سب سے بڑے دشمن یہی آنکھیں پھیل لیں گے آنکھیں ان کی چہرے بھی لگی ہوئی ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے جب جائے گا اٹھا کے پسانی پہ رکھ لیں گے جب جائے گا دشمن ہو جائے گی اور زبان سے بھی تمہیں درا بڑا کہتے ہیں دلوں میں برائی چھپائے ہوئے ہیں اس لیے کوئی امکان نہیں ہے اہل ایمان کے اہل کتاب کے ساتھ کوئی امکان نہیں ہے جو بھی اندر ان کے لیے جو اس کی سفایت کرتا ہے وہ سمجھے گے تو اس کے اندر کفر کے آسار ہیں نفاذ کے آسار ہیں تو سچا مسلمان نہیں ہے اور اس سے اسی دوران انہی آیتوں کے درمیان اللہ رب وہ آیت بھی لکھتی کہ تمہارے سروور جگہ اللہ رب العزت جلال کے بارے میں ان کی کیا خان ید اللہ ایسی ہوں بھی بڑی ادا ہو پتا نہیں نہیں تعولیے وہ تو اللہ رب الف کو کہتے ہیں کہ پرور پروزگار وکیل ہے وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بنے ہوئے ہیں کچھ نہیں خرچ کر سکتا اللہ سے اللہ کے دونوں ہاتھ بنے ہوئے ہیں صبح شام ساری کائنات پر خرچ کر رہا ہے ان کے اپنے ہاتھ مزدور ہیں ان کے اپنے ہاتھ بنے ہوئے ہیں یہ خود وکیل ہے یہ خود منظور ہے اللہ رب الف کیسے وکیل ہے یہ ان کے ہمارے پروزگار کے بارے میں خیال آتا ہے نہ ہمارے اللہ کے بارے میں ان کے خیالات اچھے نہ محمد الرسول وسلم کے بارے میں ان کے خیالات اچھے بلکہ ان کے دینی ادب میں اللہ رب العزت کے لیے جو گستاخیاں لکھی ہوئی ہے یقین جانے ان کو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا ممکن ہی نہیں ہے ان کی نظر کرنا اس قدر بدتمیزی ہے ان کے دینی دینی ادب کے اندر اللہ رب العزت کی کام اور یہی معاملہ ان کا اکرام کے ساتھ صرف یہی نہیں میں نے آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ توجہ دلائی ہے ایک تو ہے ہمارے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نہیں سمجھتے جن پیغمبروں کو انہوں نے سچا سمجھا ان کے ساتھ بھی ان کی کو پہنچی ان کے ساتھ بھی بدسلوکی تھی ان لوگوں نے اگر محمد وسلم کو اچھا نہیں سمجھتے تو پہلے ہم بھی ایک بار خطرو کو سبزہ کر رہے ہیں کہ ان کے پاس کیا ہے اس لیے اگلا سوال یہ ہے کہ جب اللہ یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی نہیں ہے تو پھر کس کے ساتھ دوستی پھر کس کے ساتھ دوستی ہے اہل ایمان کے دوست اللہ رب بات ان نواب علی کے اللہ رسول ان نواب علی کے اللہ رسول ہوں ولدین امن اہل ایمان تمہارے دوست ہیں اللہ تمہارا دوست ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے دوست ہیں جو لوگ تمہارے دوست ہیں جو نمازے پڑھتے ہیں جو لوگ تمہارے دوست ہیں جو سبیں ادا کرتے ہیں جو لوگ تمہارے دوست ہیں جو اللہ رب العزت کے حضور حکوم کرتے ہیں اور سجے کرتے ہیں ان کے ساتھ دوستی کام آنے والی ہے ان کے ساتھ دوستی کام آنے والی ہے کوئی شک ان کے ساتھ دوستی رکھے گا جس نے ان کے ساتھ دوستی رکھی وہی کامیاب و کامران اللہ رب العزت پر سچائی ایمان ہوتا کتاب اللہ پر سچائی ایمان ہوتا رسول اللہ وسلم پر سچائی ایمان ہوتا تو ہر پہلے ایمان کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ دوستیاں بناتے یہود و انسارا کے ساتھ دوستی نہ ہوتی تو میرے بھائیوں ہمارا سب سے بڑا مسئلہ دین اسلام ہے اس کو مضبوطی سے لیں اگر اس کو ہم مضبوطی سے تھام تو اس پر حقیقت چلیں اس کے ذریعے ہماری دوستی اللہ رب العزت کے ساتھ ہوگی اور کفار کے ساتھ دشمنی پیدا ہوگی اور اگر ہم دین کو چھوڑیں گے تو کفار کے ساتھ دوستیاں ہوں گی اللہ رب العزت کے ساتھ دشمنی ہوگی اللہ رب العزت کی دشمنی کسی کو بارہ نہیں کھا سکتی اللہ کے ساتھ دشمنی کرتے کوئی آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا میں دنیا کے اندر اللہ خانہ کے اندر کہ پوری قوم کے ایک ایک فخ کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ پوری دنیا کے اندر ہمارا اگر کوئی دوست ہو سکتا ہے تو صرف وہ ہو سکتا ہے جس کا اللہ پر ایمان ہے حضرت محمد رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم پر ایمان جو نماز پڑھتا ہے اور سکھا دیتا ہے جو اللہ رب العزت کے سامنے جھکتا ہے جو کہ غریب ملک ہو یا غریب ملک ہو اس سے قدر ہو کسی کے دولت کی طرف کسی کے مال کی طرف دیکھنا یہ اہل ایمان کی علامت نہیں ہے یہ تو بہت بڑے بڑے معاملات ہیں اللہ رب العزت نے تو چھوٹے سے چھوٹے معاملے کے اندر بھی یہی فرمایا ہے کہ دین دیکھو نہ دیکھو دین دیکھو نہ دیکھو شادی کے معاملے میں یہی فرمایا کہ بہت ساری وجوہ ہیں شادی کرنے کی جو لوگ مار دیش کی شادی کرتے ہیں جو خاندان دیش کی شادی کرتے ہیں کوئی و جواب دیش کے لوگ شادی کرتے ہیں تو ہم نے فرمایا بڑے بچے دار اے بندے اگر کامیابی کی ضرورت ہے تو تین دیش کا شادی کریں یہ انسان کا نجی ذاتی اور چھوٹا سا معاملہ ہے معاملہ دنیا میں رہنے کے لیے کیا کچھ کرنا چاہیے دین چھوڑ کر کہیں بھاگنے کی گنجائش ہے اچھا گنجائش نہیں ہے ہلاکت کے خلاف کچھ نہیں ہے اور میں خراب توجہ رہوں گا کی طرف جو قرآن حکیم فرقان حمید بہترین رہنما ہے انسانیت کا انسانیت کا دلاسہ انسانیت کا جائزہ جتنا قرآن حکیم نے پیش کیا ہے اتنا کہیں اور نہیں ملتا یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت جنہوں نے کسی سے پڑھا بھی نہیں دنیا دیکھی بھی نہیں تھی مکے میں بیٹھے ہیں مدینے میں بیٹھے ہیں ایسی آیتیں پڑھ کے سنا رہے ہیں جو سبھی بیچ جانے کے بعد باوجود ایک ایک آیت اس کی درست ہے اور ہر موقع پر پرانے بات پاس پڑھے میں یوں لگتا ہے جیسے آج ہی ناظر ہوا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن حکیم محمد الرسول وسلم نے ایک لفظ بھی اپنے آپ سے نہیں سنایا کا خبردار سے آنے والا ہے آج بھی ہمارے حکمرانوں کو بھی اس بات کی سمجھ آ جائے یہ عظیم شان کتاب خالق کے کاذاب کی طرف سے آئی ہے تو انہیں یقین ہو جائے انہیں سمجھ آ جائے کہ دین ہی ہمارا سب کچھ ہے دین ہی ہمارا سب کچھ ہے تو آگے کر کہ ہم نہیں بچ سکتے جب تک اسلام اسلام پر نہ چلے اللہ رسو کے تعلق نہ رکھیں بین بنا کے ہماری زمینیں سب سے نہیں ہو سکتی جب تک آسمان سے بھاگ نہ ہو ڈیم آپ بنا لیں گے پانی تو آسمان سے اترے گا پانی تو اللہ رب طریقے سے اترے گا پھر وہ کہاں سے مانگیں گے کیوں نہیں پہلے ہی مانگ لیتے لا لكم لا ترجون لله وقارا استغفروا ربكم کو كان غفارا استغفروا ربكم ہارا كان غفارا بھی رپر کو اپنے گھروں سے معافیاں مانگو وہ معاف کر دینے والا ہے دوسری السماء علیکم مدرارا وہ دھار بات سمت سائے گا آسمان سے روز بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم میں مال بھی دے گا دولت بھی دے گا پیسے بھی دے گا کھیتیاں باڑیاں بھی دے گا سارا کچھ ادا فرمائے گا بالکل بتا رہا اور مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے گار کو چھوڑ کے کہیں اور بھاگ رہے ہو بتا تو سارا اللہ کے پاس بات ہوا ہے عزت تو ساری اللہ رب العزت کے پاس ہے دولتیں ساری اس کے پاس ہیں کامیابیاں ساری اس کے پاس ہیں فتح ساری اس کے پاس ہیں اگر کچھ لینا ہے تو اس کے سامنے جھکو اس کو چھوڑ کر جہاں بھی جاؤ گے مصیبتوں کے خلاف کچھ نہیں ملے گا آفتوں کے خلاف کچھ نہیں ملے گا ہمارے حکمرانوں کو ہوش نہیں آ رہا ہمارے حکمرانوں کو بھی ہوش نہیں آ رہا اس دین کی برکت سے پورا عالم اسلام ایک مسئلے کی وجہ سے ایک ہو گیا ہے پھر بھی دین کا نام نہیں مل جا رہا یہ نصیبی کی انتہا ہے کہ اس موقع پر پاکستان قیادت کر کے عالم اسلام کو متحد نہ کر سکے کوئی وفاق قائم نہ کر سکے کوئی کنفرمیشن قائم نہ کر سکے کوئی تنظیم اور کوئی جمعیت نہ بنا سکے سارا عالم اسلام اس وقت پاکستان کی قیادت پر متحد ہو چکا ہے لیکن ہمارے حکمران ایسے احمد اور بیوقوف ہے نئے سے نئے منصوبے پیش کرتے ہیں اللہ رب العزت کو سامنے کا منصوبہ پیش نہیں کر رہے اللہ نے عقل نصیب فرمائے اپنی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 اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم یہودیوں کے بارے میں بہت کچھ بتانے کی بھی چاہتا ہے اس کی وجہ پرانے حکیم سے میں ان کا ہمیشہ سے یہ قوم سازشوں میں مشغول ہے لیکن اپنی انہیں سازشوں کے نتیجے میں ہمیشہ پسے پڑتا رہتی ہے دوسروں کے مسائل دوسروں کی غلطیاں ساڑی جاتی ہیں ان کو کوئی نہیں پوچھتا پوری دنیا میں ذرائع ابراج پر دولت کے ذریعے انہوں نے قبضہ کیا ہوا پورے دنیا کے حکمران کوئی شروعی طور پر کوئی لاشموری طور پر انہوں نے اپنے پر میں کیے لیے سارے بڑے بڑے اخبارات بڑے بڑے مجلات سارے کے سارے انہیں کی زبان بولتے ہیں اور مسلمان ہیں کہ مسلمانوں کو جگانے کے لیے کوئی کچھ نہیں کر رہا ہے یہ بات آپ کو نہیں بھولنی چاہیے اس علاقے میں اسرائیل اور پاکستان سارے سطح یہ دو ملک ایسے ہیں جو نظریاتی طور پر